مولانا محمد محمد في في أوسط كلامنا كلامنا آخر قابل احترام صدر جلسہ معزز علماء کرام سامعین نظام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے دین اسلام کی نسبت سے جمع فرمایا اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائیں معذر سامعین کرام ہمارا مزاج یہی ہے دین کی باتیں مختلف علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں جلسوں میں جلوس میں حاضری دیتے رہتے ہیں رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے حج کا موسم آتا ہے چلا جاتا ہے قربانی آتی ہے چلی جاتی ہے لیکن مسلمان ہے وہ جوں کا تو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے رمضان سے پہلے جو کیفیت رمضان کے بعد وہی کیفیت قربانی سے پہلے جو رویہ قربانی کے بعد وہی رویہ اور جلسوں میں آنے سے پہلے جو حالت جلسوں کے بعد وہی حالت لگتا ہے کہ اس نے پختہ قسم کھا رکھی ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے آسمان پیروں تلے آ جائے اور زمین اوپر چلی جائے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے لیکن میں ہوں کہ جس حالت پر ہوں اس میں کسی قسم کا کوئی بدلاؤ مجھے منظور نہیں ہے جو بے نمازی وہ بے نمازی ہے جو عورت بے پردہ ہے وہ عورت بے پردہ ہے جو سوت خور ہے وہ سوت خور ہے جو رشوت خور ہے وہ رشوت خور ہے جو حرام خور ہے وہ حرام خور ہے اور جو داڑھی منڈا ہے داڑھی منڈا باقی ہے آخر کیوں یہ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں علماء کرام کے بیانات کیوں ہوتے ہیں قرآن شریف اور احادیث کو کیوں سنایا جاتا ہے اولیاء کرام کے واقعات کیوں سنائے جاتے ہیں کیا ایک رسم ہے کیا ایک رواج ہے یا کانوں کی لذت کے لیے یا تفریح ہے تباہ کے لیے کیا کچھ دیر سنیما میں بیٹھتے ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ناٹک دیکھتے ڈرامہ دیکھتے چلو مولویوں کے کھیل دیکھے کیوں تبدیلی نہیں آتی اور آج پورے عالم میں پوری دنیا میں اس مسلمان قوم کی حالت کیا ہے کلام پاک بدل گیا نبی کی حدیثیں بدل گئی یہی تو قرآن تھا تین سو ساٹھ بتوں کی ہزاروں بتوں کی لاکھوں بتوں کی پوجا کرنے والے پجاری کے سامنے اس کو سنایا جاتا ایک لکھ وہ مواحد ہو جاتا انتظار کرنا نہیں پڑتا شراب پینے والے کے سامنے آیت نازل ہوتی جس کے برتن میں شراب ہے اس کو توڑ دیتا جس کے ہاتھ میں پیالہ ہے اس کو پھینک دیتا جس کے منہ میں شراب ہے اس کو وہ کلی کر دیتا مسلمانوں نماز کی بات آج تک تمہارے سامنے نہیں آئی داڑھی کی بات کسی نے نہیں کہی سود کی بات کسی نے نہیں بتائی حرام کاری کی بات کسی نے نہیں بتائی جہنم کا تذکرہ آپ کے سامنے نہیں ہوگا جنت کا ذکر آپ کے سامنے نہیں ہوا آپ کے علاقے میں لوگ مرتے ہیں نہیں مرتے اور اگر مرتے ہیں کتنے لوگ مال لے کر جاتے ہیں جائیداد لے کر جاتے ہیں پراپرٹی لے کر جاتے ہیں اولاد کو لے کر جاتے ہیں اپنی محبوباؤں کو لے کر جاتے ہیں اپنی لیلا کو لے کر جاتے ہیں کیا نہیں دیکھا تم نے یہ کسے سزا لگائی جا رہی ہے حیا نسل حیا لل کسے بلایا جا رہا ہے نماز کی دعوت کس کو دی جا رہی ہے یہ بازاروں میں کون ہے نماز کے وقت کس دھرم کے ماننے والے کس مذہب کے ماننے والے کن دیوی اور دیوتاؤں کے یہ پجاری یہ عیسا کس کا نام ہے یہ سلیمان کس کا نام ہے یہ موسا کس کا نام ہے یہ ابراہیم کس کا نام ہے ان کا کیا کام ہے حیال الفلاح کے بعد کیا کام ہے حیال الفلاح کے بعد یہ کام ہے داڑھی منڈے یہ کام ہے جن کے گھروں کے اندر فلم کے گانے بچتے ہیں میوزک چلتا ہے موسیقی چلتی ہے یہ کون ہے سوپ کھا کر اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے والے بلاکار کرنے والے ان کے کپڑے اتار کر ان کی عزتیں لوٹنے والے قرآن نہیں سنا آپ نے حدیث نہیں سنی آپ نے علماء کے بیانات نہیں سنے آپ نے ارے یہی تو قرآن تھا کہ جمنات کی جماعت نے سنا ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر فوراً وہ ایمان کو لے آئے اور ایمان کو قبول کر لیا من الجن فقالو سمی سمعنا قرآن اجبا ہم نے عجیب قرآن سنا یہ پامنا بھی انہوں نے کہا ہدایت کی طرف یہ رہبری کرتا ہے پامنا بھی ہم ایمان لے کر آئے داڑی مڈے تیرے چہرے پر نبی کی رونق کیوں نہیں آتی تیری ماں اور بہنوں اور بیٹیوں پر حضرت فاطمہ کا پردہ کیوں نہیں آتا تو آیت نہیں سنی قرآن نہیں سنا تیرے مردوں کے سامنے بائبل پڑھا جاتا ہے گیتا پڑھی جاتی ہے آخر مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے یہ قرآن کی ضرورت ہے عیسان ثواب کے لیے آخر اس کلام پاک کی ضرورت ہے اور یہی کلام پاک سن کر تیرے چہرے پر بال نہیں آئے داڑھی نہیں آئی تیرا یہود و نسارا کلی لباس نہیں اترا تیری امریکی اور یہود و نسارا کی تہذیب تیرے گھروں سے نہیں نکلی کیا تم چاہتا ہے آپ بتا تو صحیح آج تجھے فیصلہ کر کر جانا پڑے گا آقا کا دین پسند ہے یا آقا کے دین سے نفرت ہے آقا کا چہرہ پسند ہے یا آقا کے چہرے پر آج کوئی کمینہ بلون اقبا بھی نبی مویت پیدا ہوا جو آقا کے چہرے پر تھوکنا چاہتا ہے ایک نئے کا نام ایک باپ کے نسخے سے اگر کوئی پیدا ہوا ہو داڑھی مڑا ہاتھ اٹھا کر بتائے ہاں مولانا میں اقبا بن نبی مویت کی نسل حرامی ہوں آقا کے چہرے پر میں تھوکنا چاہتا ہوں مجھے آقا کا چہرہ پسند نہیں مجھے صدیق کا چہرہ پسند نہیں مجھے فاروق کا چہرہ پسند نہیں مجھے پیران پیر کا چہرہ پسند نہیں مجھے غوث پاک کا چہرہ پسند نہیں مجھے خاج اجمیری کا چہرہ پسند نہیں یہی نا مطلب اس داڑھی کے نکالنے کا اس نبی کی سنت کو نکال کر پیشاب کی نالی میں بہانے کا یہی نہ تو کہہ رہا ہے سیدھے سیدھے کیوں نہیں کہتا کہ مجھے اسلام پسند نہیں ہے مجھے قرآن پر کس نے تجھے مجبور کیا یہ جمہوری ملک یہ سیکولر ملک نہیں دیکھتا فلم اسٹاروں میں علم میں کام کرنے والے حرامیوں کی زندگی کو نہیں دیکھتا شوہر کسی دھرم کا بیوی کسی دھرم کی بیٹے کسی دھرم کے بیٹیاں کسی دھرم کی ماں کسی اور مذہب کی باپ کسی اور مذہب کا کام ان کو پوچھ رہا ہے کسی نے خان رکھ لیا نام کسی نے فلان رکھ لیا کسی نے پٹھان رکھ لیا اگر تجھے آقا کا چہرہ پسند نہیں تھا اگر تجھے دین پسند نہیں تھا اگر تجھے قرآن پسند نہیں تھا اگر تجھے نبی کا طریقہ پسند نہیں تھا کس نے مجبور کیا کس سیکولر ملک یا ملا عمر کی لاٹھی نہیں ہے یا اسلامی مملکت نہیں ہے یا عدالتوں کے اندر قرآن و حدیث کا فیصلہ نہیں ہے کیوں مذاق کرتا ہے ٹھٹا کرتا ہے تیری زندگی میں کتنی مرتبہ داڑھی سے متعلق نماز سے متعلق روزے سے متعلق پردے سے متعلق قرآن شریف کی تلاوت سے متعلق ماں باپ کے اکرام اور احترام سے متعلق بیوی کے حقوق سے متعلق جہیز کی حرمت کے متعلق تلک کے حرمت سے متعلق کیا عمل کیا جب نہیں کرنا چاہتا مجبوری کیا ہے مذہب اسلام کو قبول کرنے کی کس نے مجبور کیا جا دوسرے مذہب والے تجھے ویلکم کریں گے کچھ آمدے کریں گے تھوڑی دیر میں خوش ہو جائیں گے ہندوستان سے فرقہ وارانہ پسا ختم ہو جائے گا گے کہ لوگ ہمارے دھرم میں دھرا دھر آ رہے ہیں وہ رام کو مان رہے ہیں رام مندر کو تسلیم کر رہے ہیں سیتا کی رسوئی کو تسلیم کر رہے ہیں اور گجرات بنانے کا منصوبہ ختم ہو جائے گا کیا چاہتا کیا ہے تو آخا کو رسوا کرنا دین کو رسوا کرنا قرآن کی توہین کرنا علماء کی توہین کرنا مدارس کی توہین کرنا چاہتا کیا ہے آج فیصلہ کرنا پڑے گا ہم نہیں چھوڑنے والے تجھے اگر مسلمان بننا ہے یا یو الدینہ آمن آم امت نکاف کا بنا ستری و قطوطی اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ آنا ہے پورے طریقے سے آ جاؤ اور جانا ہے اس پر کوئی پکڑ دھکڑ نہیں کوئی واقعہ نہیں جب امریکہ بلا رہا ہے برطانیہ بلا رہا ہے ہندوستان کا کفر بلا رہا ہے مشرق بلا رہے ہیں مندر کی گھنٹیاں بلا رہی ہیں گرجا گھر کی آواز بلا رہی ہے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا میرا اللہ تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے میرے آخا تیرے دروف کے تیرے دادی کے محتاج نہیں ایک تو سجدہ کر لے گا میرے اللہ کی کبریائی کے اندر کوئی بڑائی آنے کی نہیں اور ایک سجدہ تو نہیں کرے گا میرے اللہ کی بڑائی میں کوئی کمی نہیں آنے کی بول کبریا ہو کی سواواتی ورض زمین آسمان کے اندر بڑائی اللہ کی اللہ میرا تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہے تیری نمازوں کا محتاج نہیں ہے میرے آقا تیری داڑھی کے محتاج نہیں ہے تیرے درد کے محتاج نہیں ہے داڑھی رکھے گا نماز پڑھے گا دین پر چلے گا میرے اللہ کی قسم تیری سر بلندی ہوگی اور تیری کوئی ہی بھی عزت تجھے واپس ملے گی مسلمان تیرے ان کرتوتوں کی وجہ سے آج عالم کے اندر تیرا مقام کیا ہے آج تیرا درجہ کیا ہے حکومت میں کون سی تیری عزت ہے اخیار کون سی تیری عزت کرتے ہیں آج دنیا میں تیرا کیا مقام ہے کیا درجہ ہے الیکشن کے موقع پر اور کی بھیک مانگنے کے لیے وقتی طور پر سلام نمستے گڈ مارننگ کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ اللہ کی نگاہ سے جب تو گرا آقا کی نگاہ سے جب تو گرا تو آج عالم کی نگاہوں سے تو گر گیا ہر کوئی تیری ماں اور میری ماں اور امت کی بیٹی کی آبرو کو لوٹنا چاہتا ہے ان یہودی اور نسارا اور عیسائی کے کتوں کو کوئی چھیڑ کر دیتے سارے ممالک متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف حملے کی تیاری کرتے ہیں ملک کے ملکوں کو بھولا جا رہا ہے عراق میں کس کو افغانستان میں فلسطین میں اور ہندوستان کی کشمیر کی وادی میں کس کی آبرو لوٹی جا رہی ہے تیری کوئی عزت نہیں تیرا کوئی مقام نہیں تیرا کوئی درجہ نہیں اور کتنا زلیل ہونا چاہتا ہے تو اور کتنا گرنا چاہتا ہے تو مسلمان سوچ اللہ کے لیے کیا کر رہا ہے تیرا مقام کیا تھا تیرا درجہ کیا تھا اور دنیا میں کیا من کر تو آیا تھا ارے تیرا مقام تو وہ تھا کہ پچھلے پیغمبروں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے اے اللہ ہماری نبوت کو لے لیجیے رسالت کو لے لیجیے آخا کے غلاموں میں ہمیں پیدا کر دیجیے آقا کی امت میں پیدا کر دیجیے اس امت کے ایک ایک فرد کی شان میرے آقا نے بیان کی نمازیوں کی داڑھی رکھنے والوں کی روزے داروں کی خواتین کی حاملہ خواتین کی شادی شدہ عورتوں کی بہنوں کی بیٹیوں کی علماء کی علماء کے خادموں کی مدارس کی مدارس کے معاملوں کی مساجد کی مساجد کے تعمیر کرنے والوں کی اتنی شان اس کی اتنی بلند اتنی بلند روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ کائنات کی تخلیق سے پہلے صحیح جبرائیل علیہ سلاط والسلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہے خدمت تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ رہی سلاد کو فرمایا اے جبرائیل آپ ہمارے لیے سجدہ کیجیے گا جبرائیل علیہ السلام سجدے میں گر گئے ایک سال دو سال نہیں دس سال بیس سال نہیں ستر ہزار سال تک اب یہ دنیا کے تھے یا آخرت کے تھے اللہ بہتر جانتے ہیں ستر ہزار سال کی بات روایت کے اندر لکھی گئی ہے ستر ہزار سال تک سجدے میں پڑے رہے اور جب سجدے سے سر اٹھایا اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا اے جبرائیل آپ کیا محسوس کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام تو السلام نے فرمایا اے اللہ اتنی بڑی عبادت تیری مخلوق میں نہ کسی نے کی ہے تھی نہ کوئی آئندہ کرے گا لگ رہا ہے مجھے ایسے اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا ایک تو ایک جبرائیل علیہ السلام کا سجدہ ہو وہ ہم جیسے گنہگاروں کا سجدہ نہیں کہ سجدے میں سر ہے اور دل کاروبار میں لگا ہوا ہے خیالات بیوی بچوں کے اندر لگے ہوئے ہیں لا یاسون اللہ وہ چاہ کر بھی وہ مخلوق نورانی معصیت نہیں کر سکتی اور نافرمانی نہیں کر سکتی یہ وہ جبرئی جو فرشتوں کے سردار ہیں حضرت انبیاء علیہ السلاط وسلام کے پاس وہی آنے والے تھے اور ستر ہزار سال کا سجدہ اللہ تعالی نے فرمایا اے جبرائیل آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے تین مار دیا اور اتنی بڑی عبادت کر لی مسلمانوں آپ کا مقام کیا ہے میرے آقا کے غلاموں کہاں سے کہاں چلے گئے تم کس کافر نے تمہیں اچک لیا کس مالک دولت اور بیوی کے غلام بن گئے ارے کہاں سے کہاں چلے گئے تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرئی میں دنیا بسانے والا ہوں اور دنیا کے اندر پیغمبروں کا سلسلہ جاری کرنے والا ہوں سب سے آخر میں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجوں گا کسی پیغمبر کے سجدے کا وہ مقام نہیں اور پیغمبر کے صحابی کے سجدے کا نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبرائیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہوگی آپ کی ایک قوم ہوگی اس امت کے گنہگار کا ایک سجدہ جس میں وہ ایک مرتبہ میری تصویر بیان کرے گا سبحان ربی اللہ کہے گا جبرائیل میری عزت و جلالت کی قسم کہ تیرے ستر ہزار سال کے سجدے کے مقابلے میں اس کا سجدہ زیادہ قیمتی ہے مسلمانوں یہ مقام رکھنے والے یہ فضیلت رکھنے والے یہ درجہ رکھنے والے آج کیوں پٹائی ہو رہی ہے لٹتا ہے مال مسلمانوں کا دکانوں کو جلایا جاتا ہے مسلمانوں کے آبرو لوٹی جاتی ہے ہماری مور بہنوں کی اور گرفتار کیا جاتا ہے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جاتا ہے داڑی والوں کو لیبر لگایا جاتا ہے چور کا اچکے کا ٹیررسٹ کا لٹا بھی ہمارا پٹا بھی ہمارا اور الزام بھی ہمارے سر مکہ مسجد حیدرآباد کی کیا کوئی مندر تھی اجمیر کی درگاہ کوئی گردوارا تھی مالیگاؤں کی جامع مسجد اور دلی کی جامع مسجد کیا یہ غیر اللہ کے بابر خانے تھے کس نے بم ڈالا تھا کس نے دن کیا تھا اور آج تک کتنے سینکڑوں مسلمان سلاخوں کے پیچھے قید و بند کی زندگی دہشت گردی کے الزام کے اندر کاٹ رہے ہیں مسلمانوں کیا تم قید و بند کی زندگی گزارنے کے لیے آئے اغیار کے ہاتھوں پٹنے کے لیے آئے کیا اس لیے آئے کہ پانی مانگنے پر تمہیں پیشاب دیا جائے کیا اس لیے آئے کہ فریاد کرنے پر تمہارے ناخن اکھیڑے جائیں اور تمہیں کرنٹ کے جھٹکے دیے جائیں مسلمانوں دیکھتے رہ جاؤ کہ ایک حاملہ عورت کے پیٹ کو چاک کیا جائے اور حمل کو ہوا کے اندر اڑایا جائے اور کرسول کے اندر غیر اللہ کا نام لے کر اس کو چبا کر اس ماں کے سامنے اس حمل کو آپ کے اندر ڈالا جائے مسلمانوں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا قصور ہے ہمارا کیا جرم ہے ہمارا اس ملک کے کرایہ دار ہیں ہم آواز برابر اس ملک کے کیا ہم نے وفاداری نہیں کی اس ملک کے ساتھ ہم نے کندھے سے کندھا ملا کر کیا نہیں چل رہے کیا نہیں کیا ہم نے بلکہ اگر شیخ الاسلام حسین احمد مدنی نہ ہوتا اگر شیخ الحمد کی ریشمی رومال کی تحریک نہ ہوتی اگر امداد اللہ مہاجر مکی اگر قاسم نانوتوی اور جو ہے رشید احمد گنگو ہی یا کابرین کی تحریک آزادی نہ ہوتی حضرت شاہد العزیز رحمت اللہ علیہ کا فتوا نہ ہوتا اگر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی جد و جہد آزادی نہ ہوتی میرے اللہ کی قسم یہ ملک آج آزاد نہ ہوا رہتا کون تھا کالے پانی میں جانے والا کون تھا شاملی کے میدان کو ہوم سے سرخ کرنے والا کون تھا دلی سے لے کر میرٹ تک درختوں پر سلی بر چڑھنے والا کون تھا جسے خنزیر کے کھالوں کے اندر ڈال کر آنکھ کے اندر بھون دیا گیا وہ کون تھے سوروا مرد مجاہد کہ جن کو توپوں کے دہانوں کے اندر رکھ کر بارود کی جگہ انہیں اڑا دیا گیا اور ان کے پرت سے اڑا دیے گئے کیا کیا ہم نے کسی مندر کو گرایا کسی مذہبی کتاب کی ہم نے توہین کی آئے دن قرآن کی توہین کون کرتا رہتا ہے ابھی دیوالی کے موقع پر کانپور شہر کے اندر کلام پاک کے اور آپ کو پھاڑ کر ان کے پٹاخے بنا کر ان میں بارود رکھ کر کون تھے یہ ملک کے وفادار یہ مسلمانوں کے ہمدرد ہے یہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں یہ سیکولرزم اور جمہوریت کے ماننے والے ہیں کون تھے جو کلام پاک کی توہین کرنے والے ہندوستان کی آزادی سے لے کر آج تک اور اس وقت تک ایک مثال بتا دے کوئی کہ کسی مسلمان نے کسی دھرم والوں کی توہین کی ہو کسی مندر کو اسمار کیا ہو کسی غیر اللہ کے بارے میں گستاخی کی ہو کیوں کرے گا اللہ کے کلام پاک کی تعلیم ہے اللہ کا حکم ہے ورا تصب اللہ بغیر علم کہ تم غیروں کے معمودوں کو برا بھلا مت کرو دشمنی کے اندر وہ تمہیں اللہ کو گالی دیں گے وہ مذہب اسلام کی توہین کریں گے وہ قرآن کی توہین کریں گے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے مسجد ہماری چینی نوجوان ہمارا چینا آبرو ہماری چینی ہندوستان کے اندر اوقاف کی اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے اربوں اور خربوں کی ہماری پراپرٹی ہے ہمارے آبار اجداد کی زمینیں ہیں اور جائیداد ہے اگر مسلمان کو اس کا حق دے دیا جائے میرے رب کی پسند ایک مسلمان کو کام کرنے کی ضرورت نہیں صرف اسی کرائے پر قیامت تک اس کی نسلیں چلیں گی زمین ہماری چنی عبادت خانے ہمارے چنے مسلمان ہمارا گیا برقع ہمارا چنا مدارس الزام ہمارے آیا اور پھر آج ہمارے ساتھ یہ سوتیلا بند کیوں کیا جا رہا ہے مسلمانوں لوگ کہتے ہیں سیاست میں حصہ لینا چاہیے مسلمان پارلیمنٹ میں نمائندہ بن کر جانا چاہیے ودھان سبھا میں نمائندہ بن کر جانا چاہیے دولت کمانا چاہیے پیسہ کمانا چاہیے اور ہندو سے کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا چاہیے اب کیا باقی ہے بتائیے عورتوں کو بیوہ کر دیا بچوں کو یقین کر دیا گھروں کو اجاڑ دیا اربوں خربوں کی پراپرٹی ہم نے غیروں کو دے دی اب کیا باقی ہے اب یہ ہے کہ رہا کہا دین بھی ہم ان کے حوالے کر دیں اور کرنے والے زمیر فروش اس ہندوستان کے اندر نہیں ہے ایمان فروش طبقے کی کمی ہے منافقوں کی کمی ہے عبداللہ ابن اوئی ابن سلول کی اولاد کی کمی ہے یہودی نسل کی کمی ہے مسلمانوں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم تم ان کی مشاہدہ اختیار کرتے کرتے ان کے نقش قدم پر چلتے چلتے ان کے پیروں کی جوتیاں بن جاؤ اور کھال سے داڑھی نکالتے نکالتے چمڑا نکال بیٹھو یہ نہیں ہو سکتے تمہارے نہ تھے تمہارے لایت اور المؤمنین میرا اللہ فرماتا ہے کہ جنت اور جہنم ایک نہیں ہو سکتے مومن اور کافر ایک نہیں ہو سکتا کب تک ان کی غلامی کرتے رہو گے کب تک ان کے نقش قدم پر چلتے رہو گے تب تک ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو گے آؤ اللہ کے قرآن کی طرف آؤ آؤ آقا کی سنتوں کی طرف آؤ آؤ تمہیں حرم بلا رہا ہے آؤ تمہیں نبی کا روزہ بلا رہا ہے آؤ تمہیں امام بخاری بلا رہا ہے آؤ تمہیں امام مسلم بلا رہا ہے آؤ تمہیں حدیث کی کتابیں بلا رہی ہیں آؤ تمہیں کا بلا رہا ہے مسلمانوں اللہ کے لیے جاگ جاؤ اٹھو اور اعلان کرو پل ان اِن و وہ للہ رب وبا کہ میرا اٹھنا میرا بیٹھنا میرا جینا میرا مرنا میری نماز میری قربانی اللہ کے لیے ہے مسلمانوں جب تک جینے کے لیے جیو گے اور جب تک زندہ رہنے کے لیے جیو گے اور جب تک غیروں کو خوش کرنے کے لیے جیو گے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم تمہارے مقدر کے اندر ذلت و رسوائی ہوگی عزت اللہ کے راستے میں ہے عزت دین میں ہے عزت آخائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہے ولی اللہ عزت ولی رسول ہی ولی ولا عزت ہوتی لال عزت اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی کے ماننے میں ہے اور ان دونوں کو جو مانتے ہیں ان میں ہے لاکھ دولت کما لو لاکھ عہدے پالو ایم پی بنا لو منسٹر بنا لو اور اقوام غیر کو خوش کر لو اور ان کو کہو کہ ہم تم بھائی بھائی ہیں دیوالی میں شریک ہو جاؤ گنیش کی پوجا میں شریک ہو جاؤ ہولی کے اندر شریک ہو جاؤ میرے اللہ کی قسم کبھی پل بھر کے لیے تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ظاہری اعتبار سے دوستی کریں گے منافقت کا کھیل کھیلیں گے اور دل کے اندر دشمنی ہوگی مسلمان جب تک اللہ کا ہو کر رہا مسلمان جب تک اللہ کے نبی کا ہو کر رہا مسلمان جب تک دین پر چلنے والا تھا میرے اللہ کی قسم مسلمان کامیاب تھا جس وقت سے اللہ کی رسی کو اس نے چھوڑ دیا اولیاء کرام کے دامن کو چھوڑ دیا جس وقت سے اس زلیل مسلمان نے اللہ کے گھر کو ویران کیا قرآن کو چھوڑا حدیث کو چھوڑا اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے قوموں کی نگاہوں سے گرا دیا اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا اللہ نے اس کو تباہ کر دیا اللہ نے اس کو برباد کر دیا وہ قوم جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ضروریت علیہم ذلت والمسکنہ ہمیشہ کی ذلت ہمیشہ کی لالت ہمیشہ کی فکار ان پر ہے وہ قوم جن کو کہا گیا کون و قرضت کہ ذلیل بندے ہو کر جو زندگی گزار کر مر کر چلے گئے آج وہ ذلیل اسرائیلی کتے آج وہ یہودی آج وہ عیسائی مسلمانوں کے در پہ ہیں مسلمان ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے اللہ کا خوف نکلا آخرت کا خوف نکلا جہنم کا ڈر نکلا وقت کے دجال سے ڈرنے کی آج نوبت آ گئی آج وقت کے فرعون سے ڈرنے کی نوبت آ گئی آج امریکہ کا گانا ہر کوئی گا رہا ہے اور مسلمان اس کی لئے میں لئے ملا رہا ہے اس کی آواز میں آواز ملا رہا ہے مسلمان نے اعلان کیا تھا اللہ اکبر کہ اللہ بڑا ہے مسلمان نے اعلان کیا تھا لبئی اللہ لبئی لبائی لبئی کا لا اے اللہ آپ کی وحدانیت میں آپ کی قدرت میں آپ کی کمریائی میں دنیا کا کوئی بندہ اور تیری مخلوق میں کوئی شریک نہیں ہے اس نے کہا تھا وجہ تو انیزا فطر السماوات والارض حنیفہ اے اللہ صرف تو ہے اور تیری طرف میں رخ کرنے والا ہوں اس نے کہا تھا ان سلاتی سلا نسوخی وہ نسو مماتی وہ رب العالمین کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے ہے آج کہاں جا رہا ہے مسلمان مال کی پوجا کی طرف دولت میں کارخانے میں کھیتی باڑی میں اور دنیا کے عہدوں کی طرف مال کی طرف دولت کی طرف اولاد کی طرف اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا لگتا ہے کہ مقصد زندگی مال کمانا ہے دولت کمانا ہے اللہ نے فرمایا ماں کے پیٹ میں ہم نے روزی لکھ دی دنیا کی پوری طاقت مل کر اس میں سے ایک دانہ نہ کم کر سکتی ہے نہ بڑھا سکتی ہے اللہ تبارک تعالی ہمارا رازق ہے ان اللہ ذو القوت المتین لیکن کیا دیکھ رہے ہیں کام کی طرف مال کی طرف کارخانوں کی طرف کھیتوں کی طرف بس یہی مقصد ہے زندگی یہی اوڑنا یہی وچونا کیا مسلمانوں کے امان سے ظاہر سے باطن سے چہرے سے گھروں کی زندگی سے بازار کی زندگی سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد ایمان اور اسلام کی سربلندی ہے لگتا ہے ایک اینٹ زمین کوئی لے لے ایک کپڑے کا ذرہ کوئی لے لے اس کے کھیت میں سے ایک کلو ایک شیر اناج کوئی چرا لے دنیا کا کمزور بھی طاقتور ہو جاتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں سنتوں کے جنازے نکل رہے ہیں نوجوان کیا منہ دکھائے گا مر کر اللہ کو اللہ کے نبی کا سامنا خود کوثر کے سامنے کیسے کرے گا یہ سنتے تیرے ہوتے ہوئے مردہ ہو تیرے ہوتے ہوئے آج مسجدوں کو تالا لگے آج تیرے ہوتے ہوئے انصاف کا قتل عام ہو آج تیرے ہوتے ہوئے فاطمہ سمیہ عائشہ نام کی عورتوں کی آبرو لوٹی جائے مسلمان آخری زندگی کا معنی کیا ہے مطلب کیا ہے پیسہ کمانا دولت کمانا ایک کتا بھی اپنے روزی روٹی کے لیے جیتا ہے ایک سور اور کنزیر بھی ایک گندگی کے پیچھے ایک پاخانے کے پیچھے اپنی زندگی گزارتا ہے اس کتے اور سور کی زندگی میں میرے بھائی میرے نوجوان مسلمان اس میں اور تجھ میں کیا فرق ہے نبی کی حرمت نبی کی عزت نبی کی آبرو لٹے اور تو خاموش رہے مسلمان آج تجھے بیت المقدس بلا رہی ہے مسلمان آج تجھے بابری مسجد آواز دے رہی ہے مسلمان آج اللہ کا حرم تجھے بلا رہا ہے آج نبی کے روزے سے میرے آقا کے رونے کی آواز کیا تجھے سنائی نہیں دیتی کیا ہوتا ہوگا آپ کو کہ بوسینیا کی سرزمین کے اندر فلسطین کے اندر عراق کے اندر افغانستان میں کشمیر کی وادی میں ماں اور بہنوں کی آبروں کی لوٹنے کی اطلاع اگر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے ایک روایت میں آتا ہے ہر پیر اور جمعرات کو جیسے اللہ کے دربار میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اسی طرح آخا کے دربار میں بھی اعمال پیش کیے جاتے ہیں امت کے اگر یہ داڑھی مڈے چہرے یہ بے نمازی کتے یہ سوکھ کھانے والے یہ حرام کھانے والے یہ علماء کی توہین کرنے والے یہ مدارس کی انسٹ اور بےزتی کرنے والے یہ اللہ کے گھر کو ایلان کرنے والے یہ عورتوں کو رنڈیوں کے لباس پہنانے والے یہ سوپ کھا کر ماں کا بلاکار کرنے والے ان انتوں کے اعمال میرے آقا کے دربار میں پیش ہو کیا ملتا ہے تجھے کیا ملتا ہے آقا زندہ تھے مکہ مکرم میں کافر آپ کو ستا رہے تھے آقا حیات سے مدین طیبہ کے اندر یہودی آپ کو تنگ کر رہے تھے منافق آپ کو تنگ کر رہے تھے آپ دنیا سے پردہ پروا کر آپ ریاض الجنہ میں روزے متحرہ میں آپ جنت کے مزے لینے چاہتے ہیں اے داڑی مڈے اے سوکھ کھانے والے اے بے نوازی اے عورتوں کو رنڈیوں کے لباس پہنانے والے میرے آقا کے دربار میں یہ آواز پیش کیے جاتے ہوں گے آپ کے دل کو کتنا صدمہ پہنچتا آپ کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی اے اللہ اس امت کے لیے میں نے پیٹ پر پتھر تھے اے اللہ اس کے لیے میں نے نوازوں کو شہید کیا تھا اے اللہ ان کے لیے میں نے بیٹی کو شہید کیا تھا کیا ملتا ہے تجھے یاد رکھ لے میرے اللہ کی عزت اور جلالت کی قسم داڑھی بڑھانے والے کتے سے بدتر تیری موت ہوگی سنتوں کی توہین کرنے والے نماز کو چھوڑنے والے دین کا ٹھٹا کرنے والے دین کا مذاق اڑانے والے لکھ کر رکھ لے میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم عزت تیرے مقدر میں نہیں ہے عزت تیرے جھولے میں نہیں ہے توبہ کر لے عزت اسی میں ہے میرے آقا کے دل کو دکا کر ابو جہل کا انجام کیا ہوا میرے آقا کے دل کو دکا کر جب سفا کی پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے تھے اور خاندان کو جمع کیا تو اس ملون ابو لہب نے نہیں کہا تب بن لکا لہٰذا جمع تنا تو اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا ابو لہب نے کہا اے محمد اریاز بلّہ تیرا ستیہ نام تو کیا اس دین کے لیے جمع کیا اس توحید کے لیے جمع کیا جواب اللہ نے دیا تبت ابھی لہبی عمر تب دین کا برا چاہنے والے تیرا سبیا داس ہوگا نماز کو چھوڑ کر تو دین کی بھلائی چاہتا ہے یا دین کی برائی چاہتا ہے داڑھی مڑا کر تو نبی کے دل کو دکانا چاہتا ہے نبی کی محبت کا ثبوت دینا چاہتا ہے گھر میں ٹی وی چلا کر یا فلم چلا کر گانا بجا کر نبی کی محبت کا ثبوت دیتا ہے یا نبی کی دشمنی کا ثبوت دے رہا ہے کیا کھاتا ہے تو توانا یا کھانا حلال کھاتا ہے حرام کھاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ان الذين يؤذون الله ورسوله لا لهم الله في الدنيا اللہ دیکھ آج ہم مسلک کی بات نہیں کر رہے ہیں آج تبلیغ چلا اور چٹی اور ان سے تخباری کی بات نہیں تو چاہے جس مسلک کا ہو آقا کو مانتا نہیں مانتا تیرے کلمے میں پہلا جز اگر لا الہ الا اللہ ہے تو کیا دوسرا جز محمد و رسول اللہ نہیں ہے بریلیوں کا کلمہ اور ہے اہل حدیث کا کلمہ اور ہے دیوبندیوں کا کلمہ اور ہے اور سوکھا کا ماننے والوں کا کلمہ اور ہے جماعتوں میں جانے والوں کا کلمہ اور ہے سب کا کلمہ وہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے بارے میں کہا گیا ان نبیلا ادون اللہ رسولہ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام نامی اس نے گرامی اللہ کے نام کے ساتھ کلیمے میں جڑا ہوا ہے اے خبیص پر دون بس کر اپنے قدم کو روک لے آج تیری زندگی کا آخری دن نبی کی نافرمانی کا آج تیری زندگی کا آخری دن داڑھی مڈانے کا آج تیری زندگی کا آخری دن گھروں کے اندر ٹی وی اور گانا بجانا چلانے کا آج تیری زندگی کا آخری دن اخبا بن ابھی مویت بننے کا ابو جہل بننے کا ابو لہب بننے کا ادبا بننے کا سیما بننے کا عبداللہ ابن نے سوا عبداللہ نے ابئی نے سلول بننے کا بس کر بس کر اب اتنی تباہی جو دیکھا ہے کافی نے اللہ کے لیے رک جا میرے نبی کے دل کو جو دکھائے گا میرے اللہ کی قسم سور کے پاخانے کے کیڑے سے بدتر زندگی گزارے گا میرے آقا کے دل کو جو پہنچائے گا تیرے داڑھی مڑانے سے نبی خوش ہوں گے ناراض ہوں گے تیرے سوت کھا کر وہ ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے وہ ماں جس کو دیکھنا عبادت ہے وہ ماں کہ اس دیسی سو زندگیاں مل کر بھی اس کے جنت وقت کی ایک آہ کا ہم ادا نہیں حق ادا نہیں کر سکتے کہ ایسی ماں کے کپڑے اتار کر چھتیس مرتبہ سوکھ کا دلا درجہ یہ ہے انٹرسٹ کا ادلا درجہ یہ ہے فکسڈ ڈپازٹ کا اپنا درجہ یہ ہے ایل آئی سی اور انشورنس کا ادلا درجہ یہ ہے اس ماں کے کپڑے اتار کر کہ جو ماں جس کے پیروں تلے جنت ہے چھتیس مرتبہ وہ کام کیا جائے جو کتا کتیا کے ساتھ کرتا ہے اور سور سورنی کے ساتھ کرتا ہے اگر یہ بات غلط ہو علماء کرام سے پوچھنا میرے جسم کے ٹکڑے کر کر کتے کے حوالے کر دینا میری بات غلط ہو تیری ماں کے بلاکار کرنے سے خوش ہوتے تیری بہنوں کی آبرو لٹنے سے صبح سویرے نہار دو سوا لاکھ پیغمبروں کی سنت بلیڈ سے نکال کر اس طرح سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے سے آخا کو مسئلہ ہوگی عیسائی بادشاہ اپنا ایمبیسیڈر اپنا نمائندہ آخا کے دربار میں بھیجا تھا اور اس کے چہرے پر سنت نہیں دی آخا نے فرمایا کہ بات چیت تو بعد میں ہوگی کہو اس عیسائی بادشے سے کہ کسی مرد کو بھیجے اور داڑھی والے کو بھیجے آخا نے اپنی زندگی کے اندر داڑھی بڑے کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کیا میرے بھائی میں تیرے سامنے بھیک مانگتا ہوں میں چندے کی بھیک لے کر بنگلور سے نہیں آیا میں لفافوں کی امید میں نہیں آیا میں عمدہ دعوت کی حوث اور حص کے اندر نہیں آیا اگر جھوٹ ہو میرا اللہ اس زمین پر گاڑ دے اللہ مجھے تباہ کر دے میں تیری ہدایت کی طلب کے لیے آیا ہو میں بیس بار ہدے کے لیے آیا ہو کہ میرے آقا کے دل کو نہ دکانا میں بیس بار کے لیے آیا ہو کہ آقا قبر میں اس کی نہیں آئیں گے جس کے چہرے پر سندر نہیں ہوگی میرے آقا جو اتنا رحم کرنے والے کرم کرنے والے کہ تاریخ کی سرزمین کے اندر آپ کا جسم مبارک لہان ہو گیا تھا میرے بھائی داڑھی بڑھانے والے میدان محسر میں تیری بیوی کام نہیں آئے گی تیری اولاد کام نہیں آئے گی تیری ماں جمنے والی تجھے پیدا کرنے والا باپ تیرا ایم ایل اے تیرا ایم پی تیرا چیف منسٹر اور کوئی چودھری کام نہیں آئے گا یو میں پھر المرونی نہ تھی وہ امی ہی وادی وہ صاحبتی ہی وہ بنی یہ میرے اور آپ کیا تھا کائنات کے مولا اتنے رحم دل اتنے رحم دل ہر پیغمبر نے ایک دعا جو دی گئی تھی اس دعا کو اس پیغمبر نے اپنے قوم کی تباہی اور بربادی کے لیے استعمال کر لیا حضرت لوٹ نے بد دعا کی بستی کو رٹ دیا گیا حضرت نور نے بد دعا کی اس بستی کے اندر طوفان بتا کر دیا گیا قوم سبوت اور قوم آج کو سارے نہیں سلاط السلام کی بدعا کی وجہ سے آندھیوں نے اور تیز و ہوا نے تباہ کر دیا برباد کر دیا قوم شعیب پر حضرت شعیب علیہ سلاط السلام کی ایک بدعا کی وجہ سے بادل آئے اور ان کو تباہ کر دیا برباد کر دیا کیا ملتا ہے تجھے مسلمان میرے آقا کا دل دکھا کر تجھے کیا ملتا ہے دین سے دوری اپنا کر کیا تو امریکہ کا کتا بن سکتا ہے کیا تو برطانیہ کی گوری رنڈی اپنی پہلو میں سلا سکتا ہے میرے اللہ کی قسم اللہ کی نگاہ سے گرے گا نبی کی نگاہ سے گرے گا تجھے کتے کا مقام نہیں ملے گا تجھے ایک جانور اور سور کا مقام نہیں ملے گا تیری اس عزت اگر ہے قرآن کے پاروں میں ہے اگر تیری عزت ہے نبی کے طریقے میں ہے نہیں دیکھا نے کیا انجام ہو نبی کے دل دکانے والوں کا کیا ملتا ہے تجھے داڑھی رکھنے والے یہ جو ہے کیا ان کی بیوی بچے نہیں کیا ان کی مال و دولت نہیں ہے کیا ان کی دنیا نہیں چل رہی ہے نماز پڑھنے والوں کی کیا دنیا نہیں چل رہی ہے کون سے قلعے کو تم نے پتہ کر لیا داڑیاں مڈا کر نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر دیکھ نہیں رہا ہے انجا نہیں دیکھا تم نے ابھی بہار کے الیکشن کی ایک تازہ مثال دنیا کے ہر سر بلندی کو ذلت کا منہ دیکھنا ہے کل من علیہ ہا کام کا بدھ ربی کا زلجلا جلال بلی کرام عزت صرف قرآن کی کل بھی تھی آج بھی ہے قیامت تک رہے گی امامے کی عزت کل بھی تھی آج بھی ہے قیامت تک رہے گی ٹوپی کی عزت تصویر کی عزت مسواک کی عزت اور نبی کے مصنون طریقے کی عزت کل بھی تھی آج بھی ہے قیامت تک رہے گی بہار کا جو الیکشن ہوا ہم سیاسی بات نہیں کر رہے ہیں کون سی پارٹی آتی ہے کون سی جاتی ہے وہاں مشہور مقولہ کا محاورہ تھا وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک سموسے میں رہے گا آلو بہار میں نام رہے گا لالو ایسے کچھ ایک محاورہ اب کیا ہو گیا کلین بورڈ نہیں ہوا کل نمن علی نہیں کا نمونہ تو نے نہیں دے گا اللہ عزت عزت رسول ہی کا نمونہ نہیں دے گا ہر دنیا کی سربلندی کو ہاتھ میں ملنا ہے جو کل کے فلمی ہیروئن جن کو چاند سے تجویز دی جاتی تھی جن کو ستاروں سے تجویز دی جاتی تھی جن کے سر پر ملک حسن کا تاج پہنایا گیا آج ان کے گلی کا کتا اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا آج کوئی کینسر کا مریض ہے آج کوئی ایڈس کا مریض ہے آج ان کے محبوبوں نے ان کے آشکوں نے ان کی عزتوں کو لوٹ کر ان کے آبرو کو لوٹ کر ان کو گلی کوچوں کے حوالے کر دیا میں نام لینا نہیں چاہتا جس فلم کی تو پوجا کرتا ہے جس فلم کی تو نقالی کرتا ہے اس نے کیا دیا تجھے ماں کی آبرو لوٹنا سکھایا بہنوں کی آبرو ختم کرنا سکھایا ماں باپ کی حرمت ختم کرنا سکھایا جس آشا نے کہا کہ باپ کے چہرے کو دیکھنا یہ ثواب کر ثواب رکھتا ہے اس آقا کی سنت سے منہ بڑھتا ہے جس آقا نے کہا اس ماں کی خدمت کر اس کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور جن فلموں کے اندر ماں کے آبرو لوٹنا بتایا گیا باپ کو گھر سے بے دخل کرنا بتایا گیا بوڑھا ہونے کے بعد اولڈ ہوم کے اندر اولڈ ایج ہوم کے اندر اور آشرم کے اندر داخل کرنا سکھایا گیا مسلمان کیا ہو گیا ہے تجھے کہ زمزم کو چھوڑ کر تو پیشاب پینے کی طرف جا رہا ہے تو مکے مدینے کو چھوڑ کر آج تو امریکہ اور برطانیہ اور غیروں کی تہذیب و تمدن کی طرف جا رہا ہے مسلمان اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں جھولی پھیلا کر کہتا ہوں میں بھی مانگ کر کہتا ہوں دیکھ مان لے مان لے کہ آج کی رات تیری آخری رات پھر دیکھنا اگر یہ بات غلط ہو جو چاہے مجھے سزا دینا اگر مر جاؤ میرے قبر پر جوتے مارنا پیشاب کر دینا یہ لکھ کر رکھ لے سب کچھ غلط ہو سکتا ہے آسمان پیو تلے آ سکتا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے سمندر میں آگ لگ سکتی ہے قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا اور میں یوتی اللہ و رسول رہنا دیں گا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے یقیناً کامیاب ہے مسلمان دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں پیدا ہوئی جو ہمیں ڈرا سکے دنیا میں ایسی کوئی قوت نہیں پیدا ہوئی جو ہمیں دھمکا سکے ہمیں مار سکے مسلمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے نبی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے اللہ رسول کے طریقے پر آ جا قرآن کے طریقے پر آ جا دیکھ لے میرے اللہ کی قسم مسل الدین النبین اللہ اولیا کبور بیتا خزل بہت البیوت لبیت بہت اللہ تعالیٰ نے کہا وہ امریکہ ہو وہ بش ہو وہ ٹولی بلیر ہو وہ اڈوانی ہو وہ ٹھاکرے ہو یا اس کا باپ ہو میرے اللہ نے کہا انڈا اوہن البیوتی میوتی سلن کبور غیر اللہ کی پوجا کرنے والے جس طریقے سے یہ مکڑی کا جالا ہے ان سے کمزور ان کی حقیقت ہے ان سے کمزور ان کی حقیقت ہے تیرے ایک نعرے پر میرے اللہ کی قسم امریکہ کا وجود دہل جائے گا جاگ جا اور جس دن جاگے گا ان کی نیندیں حرام ہو جائے گی اور سلطان صلاح الدین ایوبی بن جا ٹیپو سلطان بن جا خالد ابن ولی بن جا یہ بزدلوں کی زندگی یہ ہجڑوں کی زندگی یہ عورتوں کی غلامی کی زندگی یہ دولت اور یہ مال کی پوجا کی زندگی کو چھوڑ کر تو دیکھ یہ بستروں پر غیر مسلم نرس اور سسٹر کو گور گور کر پیشاب اور پہانے سے بسترے کو خراب کر کر مرنے کی زندگی چھوڑ کر ایک مرتبہ تو میدان میں آ کر بدر والی زندگی تو دے ایک مرتبہ میدان میں آ کر عہد والی زندگی دے ایک مرتبہ میدان میں آ کر حضرت قاسم نانوتری حضرت حسین احمد بدانی حضرت امداد اللہ بہادر مکی والی تو مردانہ زندگی گزار کر تو دے اس زندگی میں کتنی لذت ہے اس زندگی میں کتنا مزہ ہے اس زندگی میں کتنا لطف ہے مسلمان مسلمان تو نہیں جانتا حضرت بلال حفیر رضی اللہ عنہ کا تجھے تڑپنا تو معلوم ہوتا ہے لیکن اس تڑپنے میں انہوں نے جو آہت آہت کہا اس کی لذت کا تجھے پتہ معلوم نہیں ہے حضرت عبد الرحمان ابن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تلاوت کے وقت پٹنا تو تجھے نظر آتا ہے لیکن اس پٹنے میں انہیں جو مزہ آ رہا تھا جو انہیں لذت آ رہی تھی اس کا تجھے مزہ معلوم نہیں مسلمان ہاں اس شہادت میں مزہ ہے مسلمان آ اس مرنے اور مارنے میں مزہ ہے مسلمان آ اس ارائے کلیمت اللہ میں لذت ہے کبھی تو قرآن کے لیے زندہ ہو کر تو دے تو کبھی حدیث کے لیے کبھی نبی کی آبرو کے لیے اور نبی کی حرمت کے لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر فلمیں بنا کر کارٹون بنا کر بے حرمتی کی جا رہی ہے مسلمان وہ اماں جو ہمارے لیے رویا کرتی تھی پوچھا گیا کہ اماں آپ کے گھر کی حالت کیا تھی فرماتی ایک چاند دیکھ لیتی دوسرا چاند دیکھ لیتی تیسرا چاند دیکھ لیتی گھر میں چولہا جلنے کی نوبت نہیں آیا کرتی تھی وہ اماں جو ہمارے لیے فخر فاقا کیا کرتی تھی وہ ہماری بہن امت کی بیٹی آسا کی نور نظر آسا کی لگتے جگر گھر کے اندر کئی دن ہو جاتے پاکوں پر پاتے ہوتے تھے اور کھجور کی بیج کو پانی میں ڈال کر اس کو پی لیا جاتا تھا ایک مرتبہ تشریف لائے فرمایا بیٹی تیرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک روٹی کا ٹکڑا دیا آقا نے اس کو اٹھایا اور کھانے لگے آنکھوں سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے حضرت فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو جان کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کی بیٹی کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے جائز ناجائز کی تمیز نہیں ہے ابو مرتے مر جائے گی آپ کی بیٹی یہ کام نہیں کرے گی ابو یقیناً یہ حلال کا لقمہ ہے نے فرمایا بیٹی بات یہ نہیں ہے تیرے ابا محمد کے پیٹ میں کوئی رقبہ داخل ہو کر آج تین دن اور تین رات پر سا گزر گیا اس رم ملحے کو رم لمحے کو دیکھ کر اور اس کیفیت کو دیکھ کر ایک بیٹی پر کیا بیتی بیٹی ہوگی بیٹی اپنے باپ کے منہ سے کلی بات سنے یہ اسلام جو آیا یہ دین جو آیا یہ قرآن جو جو آیا یہ نبی کا طریقہ جو آیا یہ آسمان سے نہیں گر گیا ہاں میرے بھائی یہ زمین سے کھیتوں کے ساتھ درختوں کے پھلوں کے ساتھ نہیں نکل گیا میرے نبی کے فخر و پاکے کے بعد میرے نبی سے کے بھوک میں تڑپنے کے بعد حضرت فاطمہ کے تڑپنے کے بعد حضرت عائشہ کے تڑپنے کے بعد یہ دین آج ہم تک پہنچا ہے آج انٹرنیٹ کے اندر آج فلموں کے اندر یہ حرام دادے یہ قبیلے اللہ کی قسم ایک نمبر کے دنیا کے یہ دہشت گرد ہیں یہ دہشت گرد ہیں یہ میڈیا کے ذریعے سے یہ اخبارات کے ذریعے سے یہ ابلاغ و ذرائع کے ذریعے سے یہ انٹرنیٹ اور ٹی وی سے ایک جھوٹ کو اتنا کہا اتنا کہا کہ وہ جھوٹ گویا سب کے قریب ہو گیا اور وہ جھوٹ گویا سب ہو گیا مظلوم ہے تو ہم ہیں توہین کی گئی ہماری اماں کی بیٹی کی توہین کی گئی امت کی بیٹی کی آبرو لوٹی گئی ہماری ماں اور بہنوں کی نوجوانوں کو قید کیا گیا ہمارے نوجوانوں کو مارا گیا ہمارے بوڑھوں کو ناخن نکالے گئے دہشت گردی کا الزام دیا گیا مدارس پر تالے لگانے کی فکر کی گئی مناروں کو ختم کرنے کی بات کی گئی مسجدوں کے پلان کینسل کرنے کی بات کی گئی ہماری مسلمان نوجوان میرے اللہ کی قسم تو جگ جا تو جگ جا اور جس دن تو جگے گا کلام پاک کی آیت ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی وہ لدی اور کلا رسول ہو بل ہوا وہ دینیل رہو الدینی کل کہ امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں میرے محمد کا کلمہ چمکے گا ہمالیہ کی چوٹی میں میرے آقا کا کلمہ چمکے گا ہوائی جہاز ایک کوئی نیم برہنا ایئر ہوسٹس آ کر شراب کا پیالہ نہیں پیش کرے گی ایک مال بھی آئے گا امانا ہوگا داڑھی ہوگی اور کہے گا کرو سبحان الدی سب پر ہوگا ونا کنڈا لہو بخری رامائن گیتا جلا دی جائیں گی گھنٹے ختم کر دیے جائیں گے شرک ختم ہو جائے گا کف ختم ہو جائے گا ظلم ختم ہو جائے گا بربریت ختم ہو جائے گی مسلمان حوصلہ بنا کیا بنا میرے اللہ کی قسم یہ امریکہ کا کتا ہمیں دیکھ کر ہمارے باپ کو دیکھ کر ہمارے واپس کو دیکھ کر یہ امریکہ کا کتا ابو جہل کسی چٹان کے نیچے اور کسی پتھر کی آڑ میں چھپے گا یہاں کا بچہ مسلمان کا کلیما پڑنے والا جائے گا میرا اللہ اس پتھر کو زبان دے دے گا اے مسلمان اے آقا کے غلام اے محمد کے امتی کہاں جاتا ہے ایک یہودی کمینہ ایک یہودی خبیر ایک اسلام کا دشمن ایک مسلمان کا دشمن ایک کارٹون بنانے والا ایک جعلی قرآن بنانے والا ایک بوسینیا بتا کرنے والا ایک فلسطین کے اندر بھول بننے سے پہلے کلیوں کو مسلے والا ایک کتا میرے پیٹ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اس قوم کا ماس اس قوم کا ماوس اپنی سلوار کو سوتے گا اور لے جا کر اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا لا کا اللہ بے ولا مدر اللہ اللہ کلیمت السلام بے عزی عزیز بل سلیم کیا تم نے میرے آقا کی بات کو نہیں مانا کیا میرے آقا کی بات جھوٹی ہے کیا میرے آقا کی بات ٹکرانے کے لائق ہے میرے آقا نے کہا کہ زمین کے اندر کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں آقا کا دین نہ پہنچے کلمہ نہ پہنچے اور قرآن نہ پہنچے حدیث نہ پہنچے اللہ خل اللہ کلیمت الاسلام پہاڑ کی چوٹیوں میں جائے گفاؤں میں چلے جائے جنگلوں کے اندر چلے جائے مسلمان ضرورت ہے اس بات کی ضرورت ہے اس بات کی کہ تو اس دین کی سربلندی کے لیے استعمال ہو جائے یہ دنیا الاسباب ہے روزی کون دیتا ہے اللہ لیکن کوئی گھر میں بیٹھے گا کہ ہمیں اللہ روزی دے دے اور تصویر کے دانے ڈھکیلے یا اللہ یا رضا یا اللہ یا رضا اولاد کون دیتا ہے یہ لمن یشاء اناثا ویحب و یہ الذکور ویجعلہ من زکور جل عقیما کون ہے باندھ بناتا ہے کون ہے لڑکے دیتا ہے کون ہے لڑکیاں اللہ کی ذات دینے والی بیٹھ جاؤ شادی کرے بغیر اے اللہ تو لڑکا دینے والا تو لڑکی دینے والی ملو نہیں تو یہ دنیا چلے گی یہ دنیا میں آبادی بڑھے گی جب اولاد دینے والا اللہ اور شادی تو کرتا ہے پانی دینے والا اللہ کنواں تو کھودتا ہے روزی دینے والا اللہ اور تو کھیتی باڑی کرتا ہے کاروبار کرتا ہے تو دین کو سر بلند کرنے والا اللہ تو تو کیوں بازاروں کے اندر بیٹھا رہے گا دعا کر اے اللہ چاہتے نہ چاہتے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی بنا دے اے اللہ چاہتے نہ چاہتے مجھے ٹیپو سلطان بنا دے اے اللہ چاہتے نہ چاہتے مجھے عمر بن عبد العزیز بنا دے اے اللہ مال لے لے اے اللہ دولت لے لے اے اللہ صحت لے لے اے اللہ جوانی لے لے اے اللہ عورت کے سر سے سایہ اٹھا دے اے اللہ اولاد کو یتیم کر دے اے اللہ باپ کی لاٹھی لے لے اے اللہ ماں کا سہارا چھین لے اے اللہ یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں زندہ ہوں تیرے محبوب کے طریقوں کا قتل عام ہو تیرے محبوب کے سنتوں کا جنازہ نکلے مسلمان جس دن یہ عہد کے ساتھ تو اٹھے گا اور جس دن یہ قسم کے ساتھ اٹھے گا میرے اللہ کے قسم تو لکھ کر رکھ لے الفلام میم غلیمتی روم صاحب کرام زندہ تھے پیمن لگے کپڑے جسم پر تھے اور چیتڑے باندھے ہوئے تھے اور ان کی تلواریں ٹوٹی تھیں جسم زخمی تھے ایمان بنا ہوا تھا اللہ نے اس وقت کی آج کے امریکہ سے آج کے سپر پاور سے سو گنا طاقت والا روم تھا اللہ نے کہا علی میم ولی روم الفلاز میم اولی وطی الوم ایسا آبا تو اس وقت کے کفار نے اس وقت کے منافقین نے اس وقت کے عیسائیوں نے مذاق اڑایا یہ دیکھو چیتڑے پہننے والے یہ پاکا کرنے والے یہ ٹوٹی اور ننگی تلواروں کو رکھنے والے کسی کے پاس نیام ہے تلوار نہیں اور کسی کے پاس تلوار ہے نیام نہیں اور کسی کے پاس گھوڑا ہے زین نہیں یہ حالت والے وقت کے سپر پاور کو شکست دیں گے کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ وقت نہیں لایا کہ کم ان فیتین خلیل غلط بھی کہ ایک چھوٹی سی جماعت نے ان رومیوں کو شکست دے دی میرے اللہ کی قسم امریکہ کی ہار مقدر ہے میرے اللہ کی قسم ان گوری چمڑیوں کی ہار مقدر ہے میرے اللہ کی قسم الجال جال حق وضاحت الباطل ان الباطل اب کانا ضرور کفر حق میں آتا ہے باطل میں آتا ہے شرک حق میں آتا ہے باطل میں آتا ہے یہودیت حق میں آتی ہے باطل میں آتی ہے نصرانیت حق میں آتی ہے باطل میں آتی ہے عیسائیت حق میں آتی ہے باطل میں آتی ہے میرے اللہ نے کہا کسی کا نام نہیں لیا کہا حق نام کی جو چیز ہوگی وہ کل جال حق حق بلند ہوگا اور وضاحت باطل کا سورج غروب ہوگا اور اسے کرنے کے لیے نوجوان اٹھ اعلان کر اور شان سے کہ کہ میں مسلمان زندہ میں مسلمان مرا میں مسلمان نوجوان میں مسلمان بوڑھا میں مسلمان گھر میں رہو میں مسلمان بادر میں رہو میں مسلمان سیاست کے اواج میں رہو میں مسلمان شادی شدہ رہو میں جلوت میں رہو پلوت میں رہو نبی ہمیں جہاں چھوڑ کر گئے تھے اب وہی پر ہیں نبی نے جہاں تک پیجامہ دیا وہی تک نبی نے جو تجویز کے دانے دیے نہ گھٹیں گے بڑھیں گے نبی نے جو امانہ دیا نہ بڑھے گا نہ گھٹے گا کافی رو یہ تم ہو کہ تمہارا پیجامہ کبھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی گھٹ جاتا ہے یہ تم ہو کہ تمہارا پیشن کبھی اولڈ ہو جاتا ہے اور کبھی نیو ہو جاتا ہے میرے رب کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے ان کے جوتے کی خاص سو مرتبہ وائٹ ہاؤس اپنی آبرو کے ساتھ تاج محل اپنی چودویں کے چاند کی چاندنی کے ساتھ بن کر سور پر آئے میرے اللہ کی قسم میرے محبوب کے پسینے کے خطرے کے سامنے میرے محبوب کے چپل کے زرے کے سامنے میرے اللہ کی قسم ان کے مقام پیشاب کا ہمیں سے بدتر ہے کتے اور سور سے بدتر ہے ہم آقا کے طریقے میں جئیں گے ہم آقا کے طریقے میں مریں گے مسلمان مسلمان آج تو دولت کا پجاری ہو گیا اس لیے تجھے دولت کی قیمت معلوم ہے آج پیسوں کا پجاری ہو گیا آج تجھے پیسوں کی قیمت معلوم ہے آج تو زمین کا پجاری ہو گیا تجھے زمین کی قیمت معلوم ہے آج تو عہدوں کا پجاری ہو گیا تجھے عہدوں کی قیمت معلوم ہے میرے محبوب کے سنت کی قیمت کا تجھے پتا نہیں ہے میرے محبوب کے سنت کی قیمت کا پتا نہیں ہے ارے تو کیا جانے جوڑوں کے غلام تو کیا جانے داڑھی مٹا کر ہجڑوں کی شباہت کرنے والے سود لے کر ماں کی آور لوٹنے والے حرام کھا کر جہنم کا لہو اور پیپ اپنے پیٹ میں داخل کرنے والے نمازوں کو چھوڑ کر اللہ کے گھروں کو تالا لگانے والے تجھے میرے محبوب کے سنت کی قیمت کا پتا کیا ہے صدیق اکبر سے نہیں فاروق اعظم سے نہیں سوالات صحابہ سے نہیں تابعین سے نہیں آئی کرام ایم مستحرین سے نہیں غوث پاک سے نہیں خاجہ میری سے نہیں قاسم نارتوی سے نہیں رشید احمد گنگوہی سے نہیں امداد اللہ مہاجر مکی سے نہیں ارے پوچھ منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابئی ابن سلول سے تو پوچھ میرے محبوب کی سنت کی قیمت کیا ہے میرے محبوب کی جوتے کی قیمت کیا ہے میرے محبوب کی پرچائی کی قیمت کیا ہے میرے محبوب کے جسم پر لگے ہوئے چادر کی قیمت کیا ہے کیوں نام رکھتا ہے غلام محمد کیوں نعرہ بلند کرتا ہے نارے رسالت یا رسول اللہ کیوں جھوٹے اس سے دعوے کرتا ہے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول وہ ایک نمبر کا منافقوں کا سردار تھا اور یہ وہ منافق ان کل قل من النار جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ رہیں گے کافر کو وہ عذاب نہیں مشرق کو وہ عذاب نہیں یہودی کو وہ عذاب نہیں نسارا کو وہ عذاب نہیں جو عذاب منافقوں کو دیا جاتا ہے ان المافقین پدر کل من النار یہ وہ منافقی نہیں منافقوں کا سردار تھا عبداللہ ابن ابن سلول انتقال ہوا مر گیا ان کے بیٹے مسلمان ہو چکے تھے آخا کے دربار میں آئے کان کھول کر سن مسلمان امریکہ اس جیسی سو طاقتیں لے کر آئے دنیا کا ظالم دنیا کا جابر اسلام کا دشمن مسلمان کا دشمن اللہ کی قسم جس نے بدر کا سبق پڑا ہے جس نے عہد کا سبق پڑا ہے جس نے تائید کا سبق پڑا ہے جس نے شیب ابھی طالب کا سبق پڑا ہے جس نے ہجرت کا سبق پڑا ہے جاؤ دنیا کے کتے دنیا کے پجاری ہو کسی اور کو ڈراؤ عہد کے ماننے والوں کو بدر کے ماننے والوں کو تبوک کے ماننے والوں کو غزوات کے ماننے والوں کو کیا ڈراتے ہو ہم میں کوئی ماس پیدا ہو جائے گا ہم میں کوئی ناوش پیدا ہو جائے گا ہم میں کوئی فاروق پیدا ہو جائے گا ہم میں کوئی خالد ابن ولید پیدا ہو جائے گا ہم میں کوئی علی ابن علی کرم اللہ وجہ پیدا ہو جائے گا کوئی عثمان پیدا ہو جائے گا کسے ڈراتے ہو کسی دنیا کے پجاری کو ڈراؤ کسی دولت کے حوث والے کو ڈراؤ کسی جورو کے غلام کے ڈراؤ یہ نبی کے ماننے والوں عبداللہ ابن عبید ابن سلول سے آپ کے چادر کی قیمت پوچھو انتقال ہوا بیٹے کو معلوم تھا کہ باپ جہنم میں جائے گا یقین نبی کا نافرمان جہنم کا لہو پیے گا اور جہنم کا پیٹ پیے گا دنیا میں زلیل ہوگا آخرت میں تباہ ہوگا یہ طے یہ طے ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں لا تبدیل علی کلیمات اللہ تو لا زمین آسمان کے خزانوں کا مالک بن جا لاکھ پہلوان بن جا لاکھ دنیا کی حکومت کی زبان تیرے باغدور تیرے ہاتھ میں آ جائے اللہ کے نبی کی سنت نہیں تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے بیٹا آیا معلوم تھا کہ ابا جہنم میں جائیں گے کہا کہ آخا میرے ابا نے زندگی میں ایک مرتبہ آپ پر احسان کیا اور قرآن تو کہتا ہے ہل الحسانی الا الحسان احسان کا بدلہ تو احسان سے دیا جانا چاہیے اب آخرت میں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا اللہ جانے ایک مرتبہ یہودی سے آپ نے قرضہ لیا تھا وقت سے پہلے تقاضا کرنے آ گیا تھا آپ کو زلیل کرنے لگا گالیاں دینے لگا میرا ابا وہ تھا کہ اس وقت آپ کی عزت اور حرمت کو بچا کر اس نے یہودی کے قرضے کو واپس کر دیا آخا اس احسان کے بدلے چھوٹا سا احسان کیجیے کرم فرمائیے آقا نے کہا کیا چاہتے ہیں آپ کہا آپ کی چادر مبارک عنایت فرما دیجیے میں ابا کا کفن بنا دوں گا اللہ اکبر احسان تھا احسان کا بدلہ اس دنیا میں چکانا تھا آقا نے چادر مبارک دے دی عبداللہ ابن عبید نے سلول سلون جو منافقوں کا سردار تھا اس نے کپن تو بنا دیا جو بعد میں واقعہ ہوا آقا نماز جنازہ پڑھانے گئے پڑھائے نہیں پڑھائے آیت نازل ہوئی ولا تو سلی اعلی آہدی منہ ماتا ولا تخم اعلی قبری اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ نہ پڑھائیے گا اور ان کے قبروں پر نہ کھڑے ہوئیے آپ نے آیت نازل ہوئی آپ پیچھے ہٹ گئے کفن تو دے دیا گیا علماء کہتے ہیں وہ علماء چاہے کسی مسلک کے ہوں اور کسی بھی مکتب فکر کے ہوں علماء فرماتے ہیں آخائے دو عالم جناب محمد اور رسول اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر کو جو چادر لگی ہوئی تھی اور وہ چادر کس کو لگ رہی ہے اب کفن بن کر کیا ابو بکر صدیق کو کیا کسی صحابی کو جس کے لیے رضی اللہ عنہ رضوان کہا گئے یا کسی تابی کو یا کسی قطب کو کسی غوث کو کسی ولی کو کسی شہید کو کون رئیس المنافقین جس کا جہنمی ہونا طے ہے اور جس کے کلیمے کو دنیا میں رد کر دیا گیا ادا جا کل منافق پالو نشد ان کا رسول اللہ و اللہ یا لم ان کا رسول اللہ یشد ان المنافقین اگر آ کر کلیمہ بھی پڑے اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر کے جھوٹے مکار ہیں ان کا ظاہر کچھ اور ہے بات کچھ اور ہے ان کے کلیمے کو رد کر دیا گیا ان کے ایمان کو رد کر دیا گیا ان کی نماز کو رد کر دیا گیا ریجیکٹ کر دیا گیا یہ وہ منافقین جو جہنم کے سب سے خطرناک عذاب کا شکار ہوں گے ان کے بیٹے نے ان کو آخا کی چادر دے دی علماء بیٹھے ہوئے ہیں پوچھ لیجئے کتابوں میں لکھا ہوا ہے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی قبر میں اللہ کا عذاب اس وقت تک نہیں آیا جب تک اس چادر کو زمین میں نہیں کھا لیا اور زمین میں زمین میں جب تک نہیں مل گئی جب تک یہ چادر کے ذرات عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کے جسم پر تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میرے محبوب کے جسم سے لگی ہوئی چادر کے ذرات جس کے جسم پر ہو اور میرے عذاب اسے آئے یہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر جب چادر رکھ کر عذاب نہیں آ سکتا تیرے خون میں آقا کی محبت ہو تیرے دل میں آقا کی عظمت ہو تیری زندگی کے اندر آقا کا طریقہ ہو جب عذاب خبر نہیں چھو سکتا جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی یہ داڑھی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ اللہ کسی کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا یہ نبی کی سنت ہے یہ سوالات پیغمبروں کی سنت ہے اس کے ساتھ میرا اللہ کسی داڑھی والے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا میرا اللہ اگر داڑھی مڈا حوض کوثر پر جائے گا اس کو سیراب نہیں کرے گا میرے آقا کہیں گے سو پن لکم سو پن لکم لیمم بدلا دینی بادی کمینا نکل جاؤ تم نے میرے بات میرے دین کے حلیہ کو بدل دیا قال رسول یا ربی ان قومی حاضل قرآن منجورا میرا اللہ کہے نبی کہیں گے اے اللہ آج یہ شفاعت کی بھی مانگنے آئے آج یہ حوض کوسر کا پانی مانگنے آئے کہیں گے ان کو نکال دے نبی دھکار دیں گے آپ کو کون پنا دے گا آپ کی چادر منافقوں کے سردار کے جسم پر لگ کر جب قبر کا عذاب نہیں آ سکتا وہ دنیا میں کون سی طاقت ہے باطل کی وہ دنیا میں کون سا ہتھیار ہے وہ دنیا میں کون سا بم ہے وہ دنیا میں کون سا اے کے پارٹی سیون ہے کہ ہم نبی کے غلام ہو اور وہ ہتھیار چل جائے ایک مرتبہ اما عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ روٹی پکا رہی تھی اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ روٹی کو بیل رہی تھی اور گوند رہی تھی آٹے کو آقا آئے بہت پیار فرمایا کرتے تھے اپنی زوجہ سے ہماری امی جان سے آٹے کو لیا اور کچھ روٹی کے بنانے میں مدد کی اور اس کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے اس روٹی کو اٹھا کر طبے پر ڈال دیا آگ پر رکھ دیا فرماتے ہیں آدھا گھنٹہ گزرا ایک گھنٹہ گزرا دو گھنٹہ گزرا روٹی پکنے کا نام ہی نہیں امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخا یہ روٹی پکی نہیں رہی ہے جس حالت میں اسے طبے پر ڈالا گیا بس اسی حالت میں ہے آقا آئے تشریف لائے کہا کہ اس آٹے کو کس حصے سے لیا تھا کہا جہاں آپ نے مبارک ہاتھ لگایا فرمایا عائشہ اب یہ روٹی قیامت تک نہیں پک سکتی اس لیے کہ اس روٹی پر اس آٹے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ چکا ہے جب آپ کا ہاتھ آٹے پر لگا اور دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی مسلمان نوجوان اگر تیرے ظاہر میں باطن میں میرے محبوب کا طریقہ ہوگا میرے محبوب کی سنت ہوگی نہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے اجاڑے گی نہ خبر کا عذاب لگے گا نہ جہنم کی آگ تجھے چھو سکتی ہے اٹھ جا ان کافروں چماروں کے طریقے میں کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں دیں گے جن کی شکلیں تو نے اپنائی انہوں نے تیری کتنی مدد کی جن کے لباس تو نے اپنائے انہوں نے کون سا تجھے آواز دیا تیری تیرا قتل عام ہو رہا تھا گاجر مولی کی طرف کاٹا جا رہا تھا پانی سے کم قیمت پر تیرا خون بہایا جا رہا تھا یہ جن کی شکلیں تو نے اپنائی جن کی صورتیں تو نے اپنائی جن کا لباس تو نے اپنایا اور جن کی تو نے اپنائی بتا ایک فلم کے ہیرو کا نام بتا ایک فلم کے ہیرو کا نام بتا کہ اس نے تجھے مالی تعاون کیا ہو اس نے تجھے بیوی کے بیماری پر ہاسپٹل کا بل ادا کیا ہو اس نے تیری اولاد کے کالج کے ایڈمیشن کے وقت فیس ادا کیا ہو میرے اللہ کی قسم جو تجھے نقلی ایٹ کے اندر اشتہارات کے اندر نقلی کمپنیوں کا مال لے کر وہ کولگیٹ کے اندر وہ صابن کے اندر جھوٹ بولتے ہیں ایک ایک رنڈی جھوٹ بولتی ہے کہ میری سندرتا کا راز یہ صابن ہے میرے گورے پنے کا راز میری خوبصورتی کا راز یہ فیر اینڈ لولی ہے میرے اللہ کی قسم یہ کتی یہ حرام زادی پیسے لے کر نقلی مال کو بیچنا چاہتی ہے میرے آقا تجھے دنیا میں عزت دینا چاہتے ہیں تجھے آخرت میں عزت دینا چاہتے ہیں جب تھے تیرے لیے رو رہے تھے تیرے لیے فاتح کر رہے تھے آپ کے لیے آپ کا پہاڑ سونا بنا کر کٹبوں کے اندر ڈال دیا گیا آپ کے لیے میرا اندر کہا گیا السلام علیکم نبی و رحمت اللہ وبرکاتہ اے نبی تمہیں سلام ہو ہمارا ہماری رحمت ہو اے آخا اے آخا آج یہ امت آج یہ امت کافروں کو خوش کرے چماروں کو خوش کرے بیوی کو خوش کرے اولاد کو خوش کرے وہاں عرش پر آپ سے اللہ کا آپ نے اس موقع پر ہم غریبوں کو ہم فقیروں کو ہم زلیلوں کو ہم کمینوں کو یاد کیا آج دنیا کا ہر مسلمان پڑھتا نہیں پڑھتا السلام علیہ والا اللہ صالحین اے اللہ سلام مجھ پر رہی سلام میرے بلال پر سلام میرے ابو ذر پر سلام عبد الرحمان ابن عوف پر سلام میرے ہر امتی پر سلام قیامت تک آنے والے ہر کلمہ گو مسلمان پر کہا یاد نہیں کیا کب یاد نہیں کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنی محبت فرما رہے تھے ایک مرتبہ آپ گھوڑے کی طرح بن گئے پیٹ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو کو بٹھا لیا ایک صحابی آئے کہنے لگے اے حسین کتنے خوش نصیب ہو نبی کے پشت پر سوار ہو اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین سے اس درجے محبت کرتے تھے آپ نے فرمایا حسین خوش نصیب نہیں کہو کہ محمد کتنا خوش نصیب ہے جس نے حسین کو اپنی پیٹ پر سوار کر لیا حسین مل نہیں مانا مل حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں بے پناہ محبت کیا کرتے تھے بے پناہ چاہا کرتے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میں لیکن جبریل امین علیہ سلاد سلام ایک مرتبہ آئے آواز کم کر دیا نا اور فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اپنی امت پسند ہے یا اپنے نوازے پسند ہیں میں ہوتا آپ ہوتے کیا کہتے خود ہی کی زندگی گزارتے ہم اپنے لیے زندگی گزارتے کتوں کی زندگی گزارتے اپنے مال کے لیے اپنی بیوی کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنی پراپرٹی کے لیے ہر کوئی نفس کا پجاری ہے ہر کوئی مال کا پجاری ہے ہر کوئی جورو کا پجاری ہے ہر کوئی عہدے کا پجاری ہے اپنے مال کے لیے مرنا چاہتا ہے اپنی دولت کے لیے مٹنا چاہتا ہے اپنے عہدے کے لیے فنا ہونا چاہتا ہے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب ترین بندے اللہ تبارک تعالیٰ کے سب سے قریب ترین بندے اللہ نے آپ کا نام اپنے کلیمے میں جوڑ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کلمے کو عرض پر لکھ دیا آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ آپ کی ضروریت ابھی پیدا نہیں ہوئی لاکھ پیغمبر ابھی مارد وجود میں نہیں آئے لیکن آخری پیغمبر کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھ لیا اپنے کلمے کے اندر جوڑ لیا میرا موقع پر تمام پیغمبر تھے ہر پیغمبر یہ چاہتا تھا کہ آج میں مسلح سنبھالوں آج میں محراب سنبھالوں جبریل امین علیہ السلام آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر تک پہنچایا محراب تک پہنچایا امام الانبیاء سید الانس سید الجن شافی کوثر شافی محسر سید الاولین سید الاخرین سید الخلائق کیا کم تھا کیا کم تھا آپ کے لیے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حسین سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا امت سے زیادہ محبت کرتے ہیں فرمایا میں دونوں سے محبت کرتا ہوں حضرت جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا اگر حضرت حسین کو لیں گے تو امت کو کھونا پڑے گا امت تباہ ہو جائے گی برباد ہو جائے گی اور امت کو لیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے گھرانے کو تڑپا تڑپا کر مارا جائے گا آپ کو یہ اختیار دیا جائے آپ کو مجھے یہ اختیار دیا جائے قوم چاہیے اولاد چاہیے بیوی چاہیے قوم چاہیے پراپرٹی چاہیے قوم چاہیے ہم کہیں گے قوم جائے بھاڑ میں گھر سلامت تو ہم سلامت اولاد سلامت تو ہم سلامت آقا بات فرمائیے آقا آقا در گزر کیجیے آقا بات فرمائیے ہم نے خون حسین کی لاج نہیں رکھی ہم نے شیر ابھی طالب کی لاج نہیں رکھی آقا آپ ابو جہل کے گھر سترہ مرتبہ جانے والے ایک مرتبہ ہمیں واپس دے دیجیے ہم توبہ کرتے ہیں آقا ہم توبہ کرتے ہیں آج کے بعد آپ کا دل نہیں دکھا آخا داڑیاں ملا کر ہم نے آپ کے دل کو دکھایا فاطمہ کے دوپٹے پہ ہم نے سر ذرے کر کر ہم نے آپ کے دل کو دکھایا ہم نے سنتوں کے جنازے نکال کر آپ کے دل کو دکھایا آخا تائی پہ پیٹا گیا آپ نے دعا دی آپ کو مکے سے نکالا گیا آپ نے دعا دی رئیس المنافقین مر گیا آپ جنازہ پڑھنے کے لیے چلے گئے آقا آپ کو کہا گیا ہری سن علیکم ارحل بل رہی اے آقا ہم بخیر آپ سے معافی کی بھی مانگتے معافی دے دیجیے آقا کیا منظر رہا ہوگا کہ جسے دل کا ٹکڑا آپ نے بنایا تھا جو آپ کی نور نظر لگتے جگر کا گوشت کا سہارا تھا اختیار دیا گیا امت کو لیں گے یہ حسین کو کھونا پڑے گا اور حسین کو لیں گے امت کو کھونا پڑے گا آقا نے یہ نہیں کہا کہ میں فاطمہ سے پوچھوں گا میں حسین سے مشورہ کروں گا میں صحابہ سے مشورہ کروں گا کیا ملتا ہے نوجوان کیا ملتا ہے تجھے میرے آقا کے دل کو دکا کر کس موڑ پر تجھے چھوڑا تھا کس موڑ پر تجھے چھوڑا تھا میرے سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے آقا کے دل کو صدمہ نہیں ہوتا تیرے نماز کے چھوڑنے کی وجہ سے میرے آقا نے نہیں فرمایا بٹھایا پھر رتوائی بھی پھر سلا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تیرے نماز چھوڑنے کی وجہ سے کسی سلاخ کو گرم کر کر اگر کسی زندہ کی آنکھ میں اس سلاخ کو چبویا جائے جو تکلیف ہوتی ہے میرے اللہ کی قسم تیرے نماز سے چھوڑنے سے میرے آقا کو وہ تکلیف ہوتی ہے کیا ملتا ہے تجھے آقا نے فرمایا جا اللہ تبارک تعالیٰ سے کہہ دو کہ حسین کو لے لے لیکن کسی جگہ پر میری امت کو تباہی اور بربادی بنا حسین کی قربانی دی آل اولاد کی قربانی دی پیٹ پر صحابہ کے ایک پتھر بنا ہوا تھا اور آقا کے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے تھے آج کا دن دیکھنے کے لیے آج کے یہ چہرے دیکھنے کے لیے آج بیت المقدس کی سالت کو دیکھنے کے لیے آج ابو غریب کی جیل سے نکلنے والی سداؤں کی سننے کے لیے آج گوان تالابوں بے اور تہاڑ اور جموں اور سری نگر کی جیل سے نکلنے والی سداؤں کے دل دیکھنے کے لیے مسلمان تیرے جینے کا مقصد کیا خون تو سور کی رگوں میں بھی دوڑتا ہے کتے کی رگوں میں بھی دوڑتا ہے لیکن غیرت اس میں نہیں ہے شرم اس میں نہیں ہے حیا اس میں نہیں ہے نوجوان اگر تجھ سے شرم چلی جائے تجھ سے غیرت چلی جائے تجھ سے حمیت چلی جائے اور تیرا رشتہ آخا سے کمزور ہو جائے یہ میں کہتا ہوں اللہ سے کہہ دے اے اللہ اس زندگی سے مجھے کتا بنا دے سور بنا دے میں شرم نہیں کرتا اگر کسی کی زندگی نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہو وہ کتا بن جائے وہ سور بن جائے اس لیے کہ قیامت کے دن کتے سے سوال نہیں ہوگا سور سے سوال نہیں ہوگا سوال ہوگا تو سدے سے مجھ سے انسانوں سے ہوگا مسلمان بن کر جینا آقا کے طریقے پر آ جا دیکھ تیرے نبی کے روزے میں نبی کتنا تڑپ رہے ہیں تیری حالت کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیدیوں کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لایا گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا بھی مسجد میں آرام فرما رہے تھے صحابہ کرام بھی تھے کتنا تڑپا تھا کتنا روئے تھے آقا کون سی جگہ تجھے فراموش کیا کس جگہ تجھے یاد نہیں کیا فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا آخا ایسے مچل رہے تھے جیسا کسی مچھلی کو سمندر سے نکال دیا جائے تڑپ رہے تھے مچل رہے تھے فرماتے ہیں آخا کو میں نے سلام کیا آخا نے جواب دیا فرمایا کہ آپ کی طبیعت ناساس تو نہیں بخار تو نہیں فرمایا نہیں کچھ نہیں اس قیدی کے ہاتھ کو کس کر باندھ دیا گیا ہے قیدی کافر تھا قیدی مشرق تھا قیدی اسلام کا دشمن تھا قیدی مسلمانوں کا دشمن تھا قیدی مسلمانوں کے بر پیکار ہو کر تلوار نکال کر آیا تھا ہاتھ کو کس دیا گیا نبی سے نیند نہیں آئی ابو غریب جیل گوانتا تالاموں میں جیل سری نگر کی جیل جموں کشمیر کی جیل اور تہاڑ جیل کے اندر ان مظلوموں کی سباؤں سے میرے آسا کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی کون اس کا ذمہ دار کون اس کا ذمہ دار تو اپنی دولت کے لیے جیے میں اپنی بیوی کے لیے جیوں یہ ملا اپنے عہدے کے لیے جیے یہ محتمین چندے کے لیے جیے اور یہ عہدے کے لیے منسٹری کے لیے جیے کون اس اسلام کا محافظ ہوگا کون نبی کے سنتوں کی حفاظت کرے گا کون قرآن کی حفاظت کرے گا نوجوان ایک مرتبہ اعلان کر کرنا سلافی منوسوں وماتی اللہ رب العالمی دیکھ نبی کا روزہ بلا رہا ہے مایوس کیوں ہوتا ہے صفا ہمارا ہے اغیار کا نہیں مربع ہمارا ہے انگریزوں کا نہیں حضرت پت ہمارا ہے یہودیوں کا نہیں کعبہ ہمارا ہے عیسائیوں کا نہیں مزدلفہ ہمارا ہے مشرقوں کا نہیں مینا ہمارا ارساک ہمارا جنت کے بہتے چشموں سے قیمتی زمزم زب ہمارا ہر مین ہمارا روزہ ہمارا نبی ہمارا قرآن ہمارا اور پھر مایوسی کیسی اللہ کا قرآن رکھ کر مایوسی ایمان رکھ کر مایوسی نبی کی سنت رکھ کر اب مسلمان ایک مرتبہ یا الذین آمنو آمنو باللہ و رسولی ایک مرتبہ کلمے کی تشدیش تو کر لے ایک مرتبہ کہہ لے اے سورج اس کے بعد تو ہمیں داڑھی مڈا نہیں دیکھے گا اے سورج اے زمین اس کے بعد تو کبھی ہمیں بے نمازی نہیں دیکھے گی اے دنیا اس کے بعد کبھی ہماری عورتوں پر رنڈیوں اور تاحشات کے کپڑے تم نہیں دیکھو گے اے دنیا مولو ہمارے گھروں سے یاسین اور کلام پاک کی صدا سنو گے کبھی فلموں کی اور ناچنے گانے کی آواز نہیں سنو گے ہر نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کا نمونہ بنے گا حضرت ٹیپو سلطان شہید کا نمونہ بنے گا حضرت عمر بن خطاب کا نائب بنے گا حضرت بن ولید ولی نائب بنے گا حضرت سے ہر بوڑھا اکبر کے نقش قدم پر چلے گا ہر بچہ ناز اور واپس بنے گا پھر دیکھو میرے رب رقی سطح جلالت کی فصل کہ اگلا دن جو سورج کلو ہوگا اپنے کرنوں کے ساتھ انا پتہ نہ مبینہ اس کی بشارت لے کر آئے گا ادا جا نسر اللہ ہی برائی تنہا یہ رفی دین اللہ خاجہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہم دیکھیں گے یہ یہودی پلے یہ عیسائی کتے امن کی بھی مانگ کر محمد کے دامن کے اندر دیں گے انشاءاللہ دو جا دو تلاش دے دے دنیا کو مال کو تلاش دے دے دیکھ مال مقدر ہے نہ زیادہ نہ کم کیا تو نہیں دیکھتا ہاسپٹل کے اندر شوہر ایڑیاں رگڑتا ہے اس کی بیگم اس کی بیوی اور اس کی بیٹی ہاتھ میں چمچ میں دودھ لے کر آتی ہے ابو جان اس کو پی لیجیے گا بھیا پی لیجیے گا میرے آقا اس کو پی لیجیے آپ کا حلق سوکھ رہا ہے آپ کب سے بھوکے ہیں اللہ نے کہہ رکھا ہے ملک الموت کو ملک الموت میری عزت و جلالت کی قسم دنیا کے دانے پانی سے اس کی روزی ختم ہو چکی ہے ایسی ہزاروں محبوبائیں جنم لے لاکھوں لیلائیں جنم لے لاکھوں بیٹیاں لاکھوں بہویں جنم لے یہ دودھ دودھ رہے گا اس کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا مشکل سے ماں اس چمچ کے دودھ کو منہ میں ڈالتی ہے وہ چمچ کا دودھ منہ میں رہ جاتا ہے ملک الموت کو قبض کر ہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت نہیں دیکھتا تو آنکھوں سے آنکھوں سے نہیں دیکھتا کوئی دنیا کی طاقت نہ ہماری روزی کو چھین سکتی ہے نہ ہماری روزی کو بڑھا سکتی ہے کچھ نہیں پیسہ زیادہ ہوگا مٹی میں جائے گا پتھر میں جائے گا آدمی عمارت بنے گا آدمی زمین لے گا آدمی کھیت لے گا کلیان لے گا دیہات میں لے گا شہر میں لے گا اپنے علاقے میں لے گا پرائے علاقے میں لے گا میٹرو سٹی میں لے گا ہندوستان میں لے گا تارین میں لے گا یہ کچھ نہیں ہوگا کوئی چیز خبر میں نہیں جائے گی سوائے تھری تھری پیس سوٹ کے تین کفن کی چندیاں وہ بھی عزت کے خاطر اللہ نے ہمارے جسم پر ڈال دی اس کے علاوہ کوئی چیز خبر میں جانے والی نہیں یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ عبادت ہے یہ ذکر ہے یہ اللہ کے دین کی محنت ہے یہ اے کلمت اللہ کے لیے اس مسلمان ہمارا جینا بھی کامیاب ہمارا مرنا بھی کامیاب یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون مارے تو بھی کامیاب مرے تو بھی کامیاب ملک رہے تو کامیاب ملک چلے تو بھی کامیاب کپڑا رہے تو کامیاب ننگے رہے تو کامیاب غریب رہے تو کامیاب تب جب اللہ کے اللہ کے نبی کے دامن کو مضبوطی سے کام اور یہ نہ ہو زمین و آسمان کے خزانے ہو اللہ کی قسم میں نے کہا کتے سور کے پاکانے کے کیڑے سے بدتر موت مرے گے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس درجے محبت کیا کرتے تھے میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میں ہاتھ جوڑتا ہوں میں تیرے سامنے گولی پھیلاتا ہوں میں تجھے تیری ماں کی عزت کا میں تیرے سامنے باپ کی حرمت کا میں تجھے خانے کعبہ کی تکریم کا تجھے نبی کے روزے کی جالی کی حرمت کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں مسلمان میں بھی مانگتا ہوں تو توبہ کر لے آجا آجا نبی کے دامن میں آجا آجا قرآن کے دامن میں آجا آجا حدیث کے دامن میں آجا دیکھ حرم کی صدا کو پہچان لے دیکھ نبی کے روزے سے نکلنے والی چیخوں کو پہچان لے نبی کی آواز کو کہنا لبئی کا یا رسول اللہ اے اللہ کے نبی ہم تیار ہیں آپ کے دین پر مر مٹنے کے لیے پھر دیکھنا کیسے کامیابی ہمارے قدم چونتی ہے کیسے ہم دنیا اور آخرت کے اندر سرخ روح ہوں گے اور کامیاب ہوں گے یہ دنیا پانی ہے یہ جوانی پانی ہے یہ مال اور یہ دولت یہ سب کچھ فنا ہونے والا ہے عزت اور بقا ہے میرے اللہ کی قسم قرآن میں ہے حدیث میں ہے شیطان لسا ڈالتا ہے ارے بھائی اتنی بڑی زندگی داڑی منڈی گزار لیا بے نوازی ہو کر گزار لیا جورو کا غلام ہو کر گزار لیا مال و دولت کا پجاری اب سو چوہے کھا کر بلی ہٹ کو جانے سے فائدہ کیا میرے بھائی مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں الیا عبادی اللہ ددین اللہ لا لاقن تو میر رحمت اللہ اللہ کے لیے مایوس نہ ہو میرا اللہ کہتا ہے زمین کے اندر مٹی کے جتنے ذرے اور جتنے بارش کے خطرات اللہ کہتا ہے جتنا سمندر کا پانی اس سے زیادہ تو گناہوں کے ساتھ میرے پاس آ تو طا کرتے ہوئے آپ میرے بندے تو میری رحمت کو تیرے گناہوں کے مقابلے میں وسیع پائے گا زیادہ پائے گا نوجوانوں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہیرو بنو تو دین کے بنو مجاہد بنو غازی بنو اسلام کے بنو داڑھی مڈا کر یہ چہرے پر فرشتوں کی لانت خدا کی لانت رسول کی لانت یہ چہرے مرغر کرو گے نبی کے نور سے آسمان کے فرشتے بھی کہیں گے سبحان من زین الرجال بل اے اے ذات تیری پاکی ہے تیری تقدیس ہے تیری تصویر ہے کہ تو نے مردوں کے اور نوجوانوں کے چہروں کو نبی کی سنت سے منور کیا مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں کتنے گنا لو میرا اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے حضرت موسا علیہ سلط وسلام کے زمانے کے اندر ایک خطرناک قسم کا گنہ گار تھا ہر گنا کوئی گنا ایسا نہیں جس کو اس نے اس کا ذائقہ نہ چکا ہو شراب پیا تھا زنا کیا تھا ماں باپ کی نافرمانی کیا تھا اولاد کو قتل کیا تھا چوری ڈکیتی کوئی گنا ایسا نہیں جس نے اس کو نہ کیا ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ سلاق والسلام سلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا اے موسا کیا اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا میرے بھائی تیرا گناہ تو اتنا بڑا نہیں ہے جتنا موسا علیہ سلاط والسلام کی کی امتی کا اس سے تو صرف یہ برا ہوا کہ کسی نے داڑھی کو مڈا لیا کسی نے نماز کو چھوڑ دیا کوئی بیوی کا غلام ہو گیا کوئی نالد دولت کا پجاری ہو گیا کسی کی نمازیں اتنا بڑا تو پاپی نہیں نا غزہ علیہ السلام نے کہا او نکل اتنا بڑا گنہدار اور اتنا بڑا مجرم اور اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہتا اللہ تجھے معاف کریں گے نکل جا کہتے ہیں مایوس ہو کر وہ چلا گیا کتنے دن رہتا وہ جنگل میں چلا گیا ہاتھ اٹھا کر اپنے جسم پر ڈالتا اللہ تعالیٰ سے کہتا اے اللہ اگر معاف کرنا ہے تو معاف کر دینا ورنہ مجھے زمین میں زندہ دفن کر اور اس نے ایک بڑی عمدہ بات کہی اگر مجھے جہنم میں ڈالنا ہی ہے تو ایک کام کرنا جتنے لوگ اب تک پیدا ہوئے اور جتنے قیامت تک پیدا ہوں گے اے اللہ ساروں کا گنا مجھے دے دینا اور تمام کو جنت میں بھیج دینا اپنی رحمت سے اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا لوگوں کو پتا نہیں اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا مکالمہ تھا مر گیا جنگل میں لاش پڑی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلام سے کہا کہ موسا جائیے آپ اس لاش کو اٹھائیے اپنے ہاتھ سے کفن دیجیے گا اپنے ہاتھ سے غسل دیجیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے قبر کھود کر خود اتریے قبر میں سارے بنو اسرائیل پریشان علیہ السلام پریشان یا اللہ اتنا بڑا اے موسا ہم جو کہہ رہے ہیں مانے گے نہیں مانو گے بات اللہ آپ کا حکم کر دیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی اے موسا اس نے ایک بات کہی کہ اگر مجھے جہنم میں جانا ہے سارے گناہوں کو میں لے لوں گا یہ ادا مجھے پسند آئی اللہ کو ایک ادا پسند آنا تھا اللہ نے رحمت کے فیصلے کر دیے آپ توبہ کریں گے آپ نبی کی غلامی کا دامن تھامنا چاہیں گے آپ نبی کی سنتوں پر چلنا چاہیں گے آپ تجدید ایمان کریں گے آپ یہ اعلان کریں گے اے اللہ اے اللہ بیت المقدس کی آباد کاری کے لیے ہمیں استعمال کر لے اے میرے اللہ بابری مسجد کی باد آبادی کے لیے ہمیں استعمال کر لے اے اللہ احیاء دین کے لیے اے لاہ کلیمت اللہ کے لیے اے اللہ قرآن کی سربلندی کے لیے نبی کی سنتوں کے احیاء کے لیے ہمیں استعمال کر لے اللہ ہمیں ٹکرا دے گا اعلان کر مسلمان نوجوان اعلان کر کہ اللہ اب میرا جینا اب میرا مرنا اب میری زندگی اب میری دن اب میرا رات ان سلاتی و و و مماتی رب لا تیسو من رحمت اللہ میرے بھائی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے مقدر مستقبل ہمارا ہے کامیابی ہماری ہے قرآن نے کہا الدین دین و حدیث میں ہے سفید محل کے اندر قرآن پڑا جائے گا سفید محل کا ترجمہ اگر کیا جائے وائٹ ہاؤس سے کیا جائے گا یہ وائٹ ہاؤس ہمارے قدموں تلے آئے گا یہ تاج محل ہم اس کو بیت الخلا بنائیں گے یہ لال قلعہ ہمارے گھوڑے اور کتے اس کے اندر باندھے جائیں گے اٹھ مسلمان اٹھ جگ جا تیرے جگنے کی ضرورت ہے ورائی کنار دین اللہ اور پاجا اللہ ہمارے کہنے سننے کو قبول پڑوائے اللہ دین کے لیے ہمیں قبول پڑوائے اللہ تبارک تعالیٰ اے کلمت کلیمت اللہ کے لیے ہمیں جینے اور مرنے کی توفیق نصیب پڑوائے اللہ ہمر زکمار شہادت پی سبیل